طرف ہے وطن کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نقل مدینہ آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے آرام ذرا لے لو یہاں چھاؤں گھنی ہے گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر یا صبح وطن شام غریب صبح گئے وطن پہ شام غریبا کو دو شرف بے کس نواز گئے لا تیرے جیت میں من میں جانے جان میں جانے سر جھے جانے جان میں جانے سر کہوں مجھے جانے جام جانے سر کہوں سہبا میں ہوئی بٹ سا ہے نور کا سد پلے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا کے سجتا نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا باغ سہبہ میں سگانا پھول پھولا نور کا مستبو ہے بل بل پڑتی ہے کلمہ نور کا عرش بھی پھر دوست بھی اس شاگ والا نور کا یہ مسمن برج گو مشکو آلہ نور کا آئی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر بدلا نور کا تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا تیرے ہی جانب ہے پانچوں وقت سجدہ نور کا روح ہے سبلا نور کا اب روح کا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا کا سر جھکاتے ہیں ہی بول بالا نور کا شمع دل مشکات تن سینا گجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورا نور کا دیکھ ان کے ہوتے نا ہے داوا نور کا مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچل کا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا نور کا بھیک لے سرکار سے لا جلد کا نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا یا بھی داغے سجدائے تہ باہ نور کا یا باہ تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا اے قمر کیا تیرے ہی ماتھے ہے ٹیکا نور کا بس واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا یوں مجازن چاہے جس کو کہتے کلمہ نور کا علم فقہ کی زبان استعمال کر رہے ہیں آدھا وضع واضح میں تیری صورت ہے مانا نور کا یوں مجازن چاہے جس کو کہتے کلمہ نور کا انبیاء اجزا ہے تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا یہ جو مہرو ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا اے جانے جان جانے تجلا کہوں تجھے جانے جانے تجلا کہوں تجھے جان جان جانے جانے جانی مان اللہ کیا سرتا شان ہے یہ ارے انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا جانے جانی جانے جانے جانی جانے جانے کا نظارہ کروں میں دلو جانون پر نثارہ کروں میں یہ ایک چاند کیا ہے اگر ہو کروں تیرے نام پر سب کو بارہ کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے تیرے سر سے صدقے سے اتارا کروں میں میرا و ایمان رشتے جو پوچھے تمہاری کی جانب اشارہ کروں میں جانے جان ایمان جان جان ساڈا عشق بھی تو ساری جان بھی تو سادہ عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساٹا دل بھی تو دل تار بھی تو ساڈا دل بھی تو دل تار بھی تو کل نبی دا سلطان بھی تو نالے عرشادہ مہمان بھی تو کل نبی دا سلطان بھی تو نالے ارشان سدا مہمان بھی تو ساڈا مالک تے مختار بھی تو ساڈا مالک تے مختار بھی تو میں مکھ گل مکا دیواں میں مکتی گل مکا دیا ساڈا دین ریتو ایمان ریتو ہے جانے جان ایمان جانے جانے جان ایمان جان جان جان ایمان جان مجرم ہو اپنے کا ساما مجرم مجھے اپنے اب کا ساما کروں شاہ آج کوئی دنیا میں غریب ہوتا ہے غریب کم پیسے والا مطلب پرست ہوتا ہے جو غریب میں ہوتے ایسے کہیں وہ پیسے والا بننے کے لیے کیا کرتا ہے وہ غریب ہوتا ہے تو پیسے کا پیسہ آنے کا کوئی سبب بن جائے اس کا اہتمام سامان کیا کرتے ہیں وہ مالدار کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں آپ تو بڑے بڑے ماشاء اللہ ہو یہ ہو وہ ہو یہ ہے وہ ہے خوب ان کی تعریف میں قصیدہ پڑھتے رہتے ہیں میرے آلہ حضرت نے کتنا پیارا کہا غریب نہیں ہے مجرم ہے تو بول دیکھیے مجرم ہو اپنے افو کا بخشش کا ساما کروں شہ کیسے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے یعنی شفیع روزے جزا کا کہو تجھے یعنی شفیع اے روزے جزاکو تجھے جب کوئی مہوت بہتری ہوتا ہے ذہن رکھنے والا جب بھیک مانگنے جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تجھے اشاد رکھے تیری اولاد آباد رہے تیرے کاروبار میں ترقی ہو جائے اس پر رحمت ہو تیرے کام بن جائے بگڑی بن جائے کوئی آنچ نہ آئے بلائیں دور ہو پہلے دعا دیتا ہے پھر کہتا ہے اللہ کے نام سے کچھ دے دے یہ ہوتا ہے محبت فقیر بندے کا دل کرتا ہے دعائیں بھی اس کچھ نکال کر دے ہی اور ایک ہوتا ہے فقیر ایسا ہوتا ہے اللہ کے نام پہ دے دے دے دے دے دے دے دے لگاتا وہ بھی فقیر ہوتا ہے فقیر وہ بھی ہے یہ بھی ہے فرق بڑا ہے وہ بڑا محض فقیر ہے نا تو ہم کہتے ہیں آقا کو آقا آپ تو شفیع روز جزا ہیں تو ہم آقا کو منائیں کس طرح منائیں ذکر جان ہر جان ذکر کی کیجیے ہرد جان ذکر شفاعت کیجیے نار سے بچنے کی صورت کیجیے یعنی شفیع روزے جزا کا کہوں تجھے چلو آقا کو مناتے ہیں واہ کیا ہی زو قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گنا پر واہ واہ پیش حق مشدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے دلی کل جانے کی جاگے کی رہے سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے یعنی شفیع روزے جزا کا جزاک ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہی خبر کس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے یعنی شفیع روزے جزا کا جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیدائے حیرت تکتا کیا ہے مانگ من مانتی مانگی مرادے لے گا کیونکہ نہ یہاں نہ ہے نہ مگتا سے یہ کہنا کیا ہے زاہد زاہد ان کا میں گنا وہ میرے شاپے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے کسی ہو جو مجھے پرسش کے وقت دوستوں کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش پر یاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے غوغا کیا ہے کون آفت زیادہ ہے کس سے بلا ٹوٹی ہے کس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجیے میں کیوں بے بیتاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس سے ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی پوچھو کوئی گزرا کیا ہے تو یوں منا کرے مار کے آقا ایک مجرم ہے اور اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا شہر کا ہے دفتر ہے پیش اور ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد یا شاہ رسول بندہ بے ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے اب کوئی دم میں گریب سارے بلا ہوتا ہوں آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے کھٹکا کیا تو سن کے یہ عرض میری بہرے کرم جوش میں آئے اور یوں ملائی کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم موری دیا پات کیا چاہتے ہو ارے ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھے تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے پہ تشور اور صاف کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے لوگو آیا میرا حامی لوگو آیا میرا حامی تو وہاں گے لوگ آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی لو آیا خورشید قیامت کی تابش ارے مانا کہ قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سا نہیں لو آیا آئے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لوگ آئے ہم اسیروں کی طرف اشیا پہ اب بجلی گراتے جائیں گے لوگ آیا میرا آمی لوگ آیا میرا آمی لوگ ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا ارے اب تو لائی ہے افو پر اب پر بڑھتے بڑھتے عام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آیا ہو ہی جائے گا آیا میرا آمی لو آیا میرا لو نہیں ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے اے مشکل کشا اے مشکل کشا کیجیے مشکل کشا تڑپ کر جو میں نے یہ لگائی تو آقا کی رحمت یہ پیغام لائی اب آئی شفاعت کے ساتھ اب آئی ذرا چین لے میرے گھبرانے والے لوگ آیا میرا لوگ آیا میرا آیا میرا آمین لو آیا میرا آمین لو آیا میرا آمین لوگوں آیا میرا آمین لو شاہ کہتے ہیں گوش شاہ کہتے گئے فریاد رسی کو ہم ہیں اور وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو لو آیا میرا وہ آیا میرا آمی خدا شاہی کے روز حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے لو آیا میرا آمیر لو آیا میرا آمیر کا لطف ہوا ہوگا دستگیر گیر ضرور جو گرتے گرتے تیرا نام یا رسول اللہ تیرا نام یا رسول اللہ جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جہین وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا کوئی قریب تراس کوئی لبے کوئی سراخ پہ ان کو پکارتا ہوگا ارے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کر کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان پیدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے نصیروں کی دوڑتا ہوگا مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے وہ دن ظہور کمال حضور کا گالو آیا میرا حامی لو آیا میرا حامی لو آیا لب ہوگی خدا کے سامنے سجدے میں سر جھکا ہوگا میں ان کے در کا بھکاری ہوں فصل مانا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا لوگو آیا میرا ہام لوگو آیا میرا ہام لو آیا جب لے چلا لطف شاہ تسکین دیتا پیش یزدان لے چلا لو آیا میرا حامی آیا میرا حامی ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت تیری لو آیا میرا ہامی لوگو آیا میرا ہامی ہی لوگو آیا میرا آج جو ہے کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی بولو آیا میرا آیا میرا حامی ہی لوگو الٹے کمرے پاک پہ دامن باندھے گرنے والوں کو چہے تو سخ سے صاف الگ لیا کرتے گئے لوگو آیا میرا آمی لوگو آیا میرا آمی لوگ آیا آپ فرمائے تو میرا پار ہو جائے لو آیا میرا میلو آیا غم خار امم آ گئی جان تن بے جام یہ آنا کیا ہے پھر پھر پھر پھر مجھے دامن دس میں چھپانے سرور پھر تو ڈھونڈا ہی کریں صدر مت کے سپاہی ارے وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو حضور کے دامن میں کوئی ہوگا تو کیا فرشتوں کو معلوم نہ ہوگا حضور کے دامن میں کوئی ہوگا حضور حضور جس کو جس مجرم کو اپنے دامن میں لے لے تو فرشتوں کو پتا نہیں پتا تو ہے لیکن فرشتوں میں ہمت نہیں ہے کہ حضور کے دامن سے لے لے ہے نا اسی لیے رحمت ہیں پھر مجھے دام نے اپنے اور فرمائے ہٹو ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے ڈر کا کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے تو چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہے آقا محکوم ہے ہم ارے حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے طاقت ہی نہیں ہم میں ہمت ہی نہیں آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرے ہم میں ہمت ہی نہیں حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے تو یہ سما یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ واہ واہ یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ میں بدور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار ارے اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا گئے میں مجرم ہوں اپنے کا ساما کرو ساک کیسے یعنی شفی روزے جزا کا کرو تجھے یعنی شفی روزے جزا کا کرو تجھے یعنی جزا کا یعنی شفیع جزا کا کہو تجھے تیرے تو بے سے ہے یا رسول اللہ اے بے تنا ہی سے ہے بری حیران ہوں میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میں تو حیران میں تو کیا بھی نہیں ہے نا ہے نا تو بول ہے رام میرے شاہ میں کیا تجھے رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رخ دن ہے یا مہرے سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلم یا مجھ خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بل بل نے گل ان کو کہا تو کمری نے سر میں جہاں پیسا تو حیرت نے جھجلا کر کار بھی نہیں وہ بھی نہیں گہرا ہوں میرے شاہ ہے رو میرے شا میں کیا کیا تجھے ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا تجھے جان بچانا سب سے بڑا فرض جان بچانا سب سے بڑا فرض صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے یہ الگ بات کہ محبوبوں نے شفا دے دی لعاب دہن میں شفا مل گئی یہ الگ بات لیکن صدیق بل کے غار میں جا ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان پروز غرر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز نماز تو فرض ہے نماز تو فرض ہے اور عصر کی نماز تو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر اب سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے ہاں ہاں آقا آقا ہاں تو نے ان کو جان تو نے صدیق کو جان انہیں پھیر دی نماز علی کو پھیر دی نماز ہاں اے میرے آقا تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے ہیں جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض پھرو ہے اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے ہوں میرے شاہ ہمیں کیا کیا کہوں تجھے ان کی ابوت ہے سب عام ام البشر عروس بشر کے پیسر کی ہے ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس گل کی یاد میں یہ صدا بل بشر کی ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہوتے کہاں والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے راہوں میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہے راہوں میرے شاہ میں کیا کیا کیا کیا کہوں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 وہ گل لبہائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بل بل یہ دیکھ گلشن گلاب میں گئے حیران میرے میں کیا کیا کم آرزو یہ کہ کہ ہو قلب معطر و متاثر و منور و مصفا و مجلہ دن آلہ جو نظر آئے کہیں جلوہ روح شہی اب راج کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار سونگ لوں خوشبو کے سوئے محمد وہ سیاہ زلف نہیں جس کے مقابل یہ پنف یہ سیوتی یہ چندیلی یہ گلے لال اور چمپا کا نکھار جس کی نکھت میں ہے قرآن گلوں پر وہ سمن نہ پائے آہو اے خودن باد چمن تو چمن ناز چمن رنگ چمن نور چمن سارا چمن زار ورفعنا ورفعنا لك ذکرک کی اس آیا توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تفنین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان کیسے واحسن من کلمت رفعت عینی واجمل من کلمت لتنساء خلقت مبا مبرعم من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذاك انت شمس انت بدر انت نور فوق نوري انت اكسي وغالي انت مفتاح الصدور يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا امام القبلتين ورفعنا لك ذكرك بھی جمالی پل ہل اولا بھی کمالی کش فٹا بھی جمالی حسن جمی پانی سلو ابانی ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد زخدا بزرق توي قصة مختصر ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك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 رسول سوللا ورفعنا لك سن اور لك لوٹ کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استاد اسی نام سے نبز ہستی تپشماد اسی نام سے ورپا ورفعناك نسیمہ نسیمہ جانب پتھا گزر کن زی احوالم محمد را خبر کن توی سلطان عالم یا محمد ذروے لطف سوے من نظر کن ورحمت رفعنا ورفعنا زمین و زمان تمہارے لیے ہے مکین و مکان تمہارے لیے ہے چمین و تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہے دہنے زبان تمہارے لیے بدنے جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک سما کو سمک میں سکا نشاں تمہارے لیے یہ شمس و قمر یہ شام و یہ برگ و شجر یہ باغ و سمر یہ پیغو و سپر یہ تاج و کمر یہ حکم رباں تمہارے لیے ہے جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں میں ایسے مینن یہ امن و اما تمہارے لیے آر جلائے کار سے عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب عرب دے جہاں تمہارے لیے نہ روح امی نہ عرش بنی نہ لوہے مبی کوئی بھی کہیں برابر ہی نہیں تو ہم سے کھلی اصل کی نگاہ تمہارے لیے یہ پیسے دیے وہ جھوٹ دیے کہ نام لیے سامان دیے سہانے لیے تمہارے دیے یہ اکرم میاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے کہ آپ نیم سمانا پیے آپ نیم سمانا پیے جو رکھتے تھے ہم وہ دیے پیے فکر بدا تمہارے لیے رشتے ختم رسول حشم تمام امم غلام کرم وہ جھوٹو آدم جہاں میں ایا تمہارے لیے یہ مرحمت ہے یہ چھوڑی ہے نہ اپنی گتے قصور کرے اور اسے بھرے قصور جنا تمہارے لیے بطرت سے ہر دے دو چھت دے سرت ہے مرکزیت تمہاری صفت کہ دونوں کما تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا چاہے ہوئے دن کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے حیران میرے شاہ میں کیا کیا تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اوساپ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا تیرے اور صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا کہہ لے گی سب کچھ کچھ کچھ ان کے سنا خان کی خامشی چپ ہو رہا ہے کہتے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ہات میں سخن کس پہ کر دیا لیکن رضا نے ہاتھ میں سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے حشر تک ڈالیں گے ہم کب تک ڈالیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم کیا ڈالیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدا عشے مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے پلے گرا جائیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے سرکار کی آمد سردار کی آمد کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد حضور کی آمد نور کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد نور کی آمد نور کی آمد زمانے بھر کا یہ فائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سرکار کی آمد آقا کی آمد آقا کی آمد داتا کی آمد نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت شادی ہوئی ہے بچتے ہیں شادیاں نے دولہا بنا وہ صبح شب ولادت آئی نئی حکومت حکومت سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت پیارے ربی الاول تیری جھلک سستے چمکا دیا نصیبہ